آل ابراہیم انکا حمید مجید جی صالحین نے تو جب بھی یہ کلمہ پڑا سوچ کر تو سمجھ کر پڑا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی لا الہ اللہ کی مخالفت ہمیں نظر نہیں آئی نہ قول میں نہ فعل میں سمجھ کے پڑا بلکہ اس لا الہ اللہ کی خاطر ان کی قربانیاں بھی ہیں کہیں وطن کی قربانی کہیں جان کی قربانی مال کی قربانی اولاد کی قربانی مارا جانا پیٹا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹا جانا کیونکہ انہوں نے سمجھ کر یہ کلمہ پڑھا تھا اور ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں یہ کلمہ وراثت میں ملے ہم نے سمجھ کر یہ کلمہ نہیں لیا نہ ہی پڑھا ہے بلکہ ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے اس گھر میں ہمارے کان میں یہ کلمہ گونج رہا تھا لا الہ الا اللہ جس قوم میں ہم نے ہو سنبھالا وہ قوم کثرت کے ساتھ یہ لا الہ اللہ پڑھتی ہوئی نظر آئی بڑی ورد کی شکل میں وظیفوں کی شکل میں جس محلے میں جس ماحول میں ہم نے پرویش پائی وہاں بھی ہم نے یہی لا الہ الا اللہ دیکھا ہم بھی کہنے لگے اور ویسے بھی یہ بات آپ جانتے ہیں جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی جو شخص محنت سے کوشش سے کاغذ سے حاصل کی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے جو بغیر محنت کی چیز مل جائے وراثت مل جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی اس پر غور بہت کم ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور بڑے بڑے یہودیوں کے حوالے آپ کو دیے گزشتہ درس آپ اپنے سامنے رکھے بڑے بڑے یہودی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں میں نے ہزارت الحرف عرب یہ عربی کی عظیم کتاب ہے اس کا حوالہ آپ کو دیا کہ وہ فرانسیسی مورخ کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں فرانسیسی نے اپنی فلاں کتاب میں کہا ہے کہ اسلام کی پوری کی پوری قوت کا راز صرف ایک چھوٹے سے کلمہ میں ہے اور وہ اللہ میں نے آپ کو ایک ذخیم کتاب عربی کی ہے الاسلام فی آسیا الوسطی اس کا حوالہ دیا ہے اس کتاب کو مصنف ایک بہت بڑے یہودی کا تذکرہ کرتا ہے اس کی کتاب کا حوالہ بھی دیا کہ فلاں کتاب نے اس نے کہا کہ جس وقت مسلمانوں نے ایران اور عراق کو فتح کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ ہتھیار کیا تھا لا الہ الا اللہ اس کو سمجھے تو صحیح کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے جس کے بارے نبی علیہ یہ سات و صاف ہیں کہ اگر ترازو کے دو پنلے ہوں اور ایک پنلے میں یہ سات آسمان اور یہ سات زمینیں رکھ دی جائیں سات آسمان اور یہ سات زمینیں ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں لا الہ اللہ کو رکھا جائے گا اس کو سمجھے تو صحیح اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ اللہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں یہ الہ کا معنی کیا ہے اسے ضروری سمجھا جی ہاں آئیے یہ لفظ الہ جو ہے یہ الوحیت سے ہے لفظ الہ الوحیت سے اور الوحیت بارہ چیزوں پر مشتمل ہے بارہ چیزوں پر مشتمل ہے الوحیت ادوا الرجاء الخوف التوکل الخشیت الرغبت الرحبت الاستغاثت الاستعاذت الضب النظر بارہ چیزوں پر مشتمل الوحیت ہے اور ان بارہ چیزوں کا جو مستحق ہو اس کو ادا کہتے ہیں بارہ چیزوں پر مشتمل ہے الوحیت اور ان بارہ چیزوں کا جو جو ذات مستحق ہو اس ذات کو الہ کہتے ہیں یہ بارہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے پہلی چیز کیا بتائی تھی اب تو آپ جس کو ہم اردو میں کہتے پکارنا مانگنا اس کو عربی میں کہتے ہیں آپ دعا اور جس سے دعا مانگی جاتی ہے جس کو پکارا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں المدعو المدعو یعنی جس سے دعا کی جائے جس کو پکارا جائے مدعو کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے تین شرط ہے پہلی شرط یہ ہے مدعو وہ ہے جو پکارنے والے کے حالات سے واقع ہو پکارنے والے کے اندرونی کیا حالات ہے بیرونی کیا حالات ہے اس سے واقع ہو نمبر دو مدعو کی دوسری شرط یہ ہے کہ پکارنے والا کس لہجے میں کس لغت میں کس بولی میں پکار رہا ہے مدعو وہ ہوتا ہے جو سن بھی رہا ہو سمجھ بھی رہا ہو نمبر تین مدو وہ ہے کہ جب پکارنے والا اس کو پکارے اس کی مدد کرنے کی بھی اس میں صلاحیت اور قوت موجود ہو یہ تین شرطیں آپ اکیلے بیٹھ کر غور کریں یہ تینوں شرطیں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور میں پائی جاتی اللہ کے علاوہ کسی ایک کا نام بتاؤ جو مخلوق کے حالات سے واقف ہو اندرونی حالات بیرونی حالات اللہ کے علاوہ کون ہے اور بندہ جہاں سے بھی اس کو آواز لگائے جس بولی میں جس لہجے میں چرند پرند درند جو بھی آواز لگائے اس کو وہ سوچ بھی رہا ہو اور سمجھ بھی رہا ہو چیز اس میں مدد کی صلاحیت موجود ہو طاقت موجود ہو یہ پہلا نقطہ ہے پہلا نقطہ آپ اس پہ غور کریں اور پھر انبیاء علیہ السلام سلحا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان نے سیدنا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب مچھلی کے پیٹ میں اب کس کو آواز لگائے جس کو آواز لگانی ہے مدعو کو اس مدو کا اس کے اندر تین چھتوں کا ہونا ضروری ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اب کس کو آواز لگائے نور علیہ السلام کو آواز لگائے آتم اسلام کو آواز لگے سال اسلام کو آواز لگے کس کو آواز لگے لامحلہ اس کو آواز لگے جو الہ ہے اور اس کے اندر یہ تین شرطیں ہیں نمبر ایک میرے حالات سے واقع ہو اس وقت میں کس کنڈیشن میں ہوں میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے میں کہاں ہوں اس کیفیت کو وہ جانتا ہوں نمبر دو اس کو پکارو جو میری پکار کو سن لے نمبر تین میری اس حالت کے اندر بھی میری نصرت اور مدد کرنے پر وہ قادر ہو یہ تین چیزیں ہیں اب کس کو آواز لگی اور کیا کہا لا الہ الا انت اے اللہ علاوہ کوئی الہ نہیں لفظ الہ آ گیا ہم نے تو یہی سمجھا کہ الہ کا مانا معبود اور معبود کا مانا ہے جس جس کے لیے نمازیں پڑھیں روزے رکھے بس محبود ہے جو عبادت کے لائق ہے علیہ اسلام کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اے الہ تو الہ ہے کیا مانا ہوگا مانا یہ کہ اللہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں صرف تو ہی جانتا ہے اے اللہ یہ میری آواز صرف تو ہی سن رہا ہے اے اللہ اس کنڈیشن میں اگر میری مدد کر سکتا ہے تو تو ہی کر سکتا ہے یہ ہے اس کا معنی یہاں اس حالت میں یہ پہلا نقطہ ہے لا الہ الا انت میرے حالات میں صرف تو واقف ہے اور کوئی نہیں میری آواز کو بھی ہی سن رہے ہے اور کوئی نہیں سن رہا اور میری مدد تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ ہے دعا اور مدعو کے بارے عقیدہ بس یہ جملہ کہنا تھا ساتھ یہ بھی کہا سبحانہ کا اس میں تنظیم ہے تنظیم تنظیح کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت تیری ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے اور تو شرف سے پاک ہے تو شرف سے پاک ہے قربان جائے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی نے کیا کیا اسی وقت مچھلی کو حکم دیا اور یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت نہیں تھی میں کہتا ہوں مخلوق میں ترین لوگ کون ہیں انبیاء ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت ہوتی تو یہ طاقت خود ہی یونس اسلام کے اندر ہو جائے پھٹک کر باہر آ جاتے مچھلی کے پیڑ سے نکل آتے خود ان بھی طاقت نہیں جب نبی بھی یہ طاقت نہیں ہے تو پھر کس میں ہوگی ایک اللہ لا الہ الا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں اب الہ کا معنی سمجھ لیا آپ نے یہ ہے پہلا نکتا دعا بارہ نکات ہے بارہ نکات الہ کو سمجھیے مکے کے کافروں نے اگر کلمہ نہیں پڑا وہ الہ کا معنی جانتے تھے اور جنہوں نے پڑھا وہ بھی جانتے تھے نبی علیہ السلام کے ابا بابا اس کلمہ لا الہ اللہ کو نہیں چھوڑنا وہ ان تھا اور ہو اور سلپتا اس کلمے کی خاطر اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں برداشت کر لینا تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے برداشت کر لینا تجھے آگ میں جلا دیا جائے برداشت کر لینا لا الہ اللہ کو نہیں چھوڑنا یہ وقتی تکلیف ہے سال کر لینا اگر لا اللہ کو چھوڑ دیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہ تو پہلا نقطہ ہے آخر اس کی کوئی برکت ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی امت کے لیے اللہ کے آگے درخواست کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے میں حد بندی کرتا ہوں حد بندی کرتا ہوں ایک کلاس لگاتا ہوں ایک لکیر کھینچتا ہوں اس حق کے اندر جو آپ کے امتی ہوں گے آپ سب کو لے کر جنت میں چلے جائیں جو اس حق کو کراس کر کے ادھر چلے جائیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے صحابہ کرام نے پوچھا اس حد بندی میں کون آئیں گے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لا الہ اللہ کا احترام کیا ہوگا گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی جنہوں نے لا الہ اللہ کی قدر کی ہوگی اللہ کی اس بندی میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیغمبر کے ساتھ جنرل گا اس کو سمجھے تو صحیح کہ لا الہ کیا ہے آپ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے کشتی سمندر میں چل رہی ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر مکہ فتح ہو چکا کچھ لوگ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے کیا بنے گا ان بھاگنے والوں میں اکریما بھی ہے جس کے سامنے اس کی اپنی ماضی اس کے باپ کی ماضی اسلام دشمنی مسلمانوں پر ظلم زیادتیاں کائنات کی امام محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا با اسی کشتی میں اسی جہاز میں بھی سوار ہو اور آپ جانتے ہیں کشتی بھور میں پھنس گئی ہچکولے کھانے لگ گئی غرق ہونے کا وقت آ گیا اب سوار کوئی لات کو پکار رہا ہے کوئی مناف کو کوئی اس کو ملا نے کہا اخلص سو اخلص سو آج اس کنڈیشن میں فن علی تم لا تو ہن کو مشیا الہ کی جمع ہے آلیہ الہ کی جمع آلیہ الہ واحد ہے آلیہ جمع ہے ملہ نے کیا کہا یہ جو آپ نے الہ کا معنی صرف معبود اور معبود کا معنی سمجھے نہیں آپ اور آپ نے کہا کہ بس سجدہ ہے ایک اللہ کے آگے رکوع ہے ایک اللہ کے آگے نماز روزہ ہے زکات اللہ کے لیے یہ علا ہے وہاں کوئی لاب کے آگے سجدہ کیا ہوا تھا انہوں نے مناب کے آگے جھکے ہوئے تھے ملا نے کہا تھا کم لا تو ان کو مشیا اس کنڈیشن میں تمہارے الہ کام نہیں آ سکتے اس وقت وہ علاقہ آئے گا جو تمہارے حالات سے واقف ہے اور جس علا تک تمہاری آواز آ رہی ہے اور جو علا تمہاری مدد کرنے پر بھی قابل ہے وہ علا ہے وہ کون ہے کہا ایک اللہ ہے اللہ اکبر جان کا خطرہ تھا مرتا کیا نہ کرتا سب نے اللہ کو آواز کرنا شروع کر دیا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحان اللہ کشتی اپنی روٹین میں آ کر چلنے لگ گئی ایسا لگتا تھا کہ زمین کے سمندر کے اندر کوئی تغیانی آئی ہی نہیں بس جو بھی کنارے پہ لگی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملا کو اکرما نے کہا مجھے جہاں جانا تھا وہاں نہیں جانا اس کو ذرا کنارے پہ لے جا کرایہ دے چکا ہوں واپس نہ کرے لیکن میں نے واپس جانا ہے اور اکرما کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی جھگڑا تو ہمارا محمد کے ساتھ ہے ان کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ لاب وہی ہے جو حالات سے واقف ہے وہ سنتا بھی ہے طاقت بھی رکھتا ہے یہ تو جھگڑا تھا اگر اس کنڈیشن میں لاب نہیں سن پاتا مناپ نہیں سن پاتا اس کا کچھ نہیں کر سکتا نہ سن سکتا ہے نہ ہلاس کا واقف ہے تو یہی بات تو محمد کی جھگڑا کس چیز کا ٹھیک ہے اترا اور مکہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ساحل سے اوپر آیا آگے دیکھتا ہے کہ ایک باپردہ خاتون گھوڑے پر سوار ساحل سمندر کی طرف آ رہی ہے اس خاتون نے جو ہی گرما کو دیکھا گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور آواز دی اور آواز میں سب سے پہلے کہا السلام علیکم یا اکرما آواز سنتی ہے میری بیوی کی کہتی ہے السلام علیکم پوچھا بیوی کا نام لیا جی ہاں ہے پردے میں سلام اس نے کہا جی ہاں محمد کا کلمہ پڑھ کر آ گئی لا الہ الا اللہ اور تیری ضمانت لے کر آئی ہوں اللہ کے نے ہمارا ہے ٹھیک ہے تیرا تو خامن کو لے آ کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے گا تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کیا واقعی میری بیوی جی ہاں نکاح تو ہٹا اس نے کہا نہیں میں کلمہ پڑھ چکی ہوں تو کافر ہے اگر کلمہ پڑھے گی پڑھے گا تو میرا چہرہ دیکھ سکے گا ورنہ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک تفصیلی حدیث ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں الہ کے معنی کو سمجھے سیدنا زید بن حارفہ رضی اللہ عنہ ہو کون جن کو نبی علیہ رات اسلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا آج کے بعد یہ حادثہ میرا بیٹا ہے بیٹا ہے اپنا بیٹا بنایا کتنے شخص کی بات کہ بیٹا بنایا کس ہستی نے محمد اور رسول اللہ کہ ہارسا میرا بیٹا ہے اتنی محبت اتنا پیار اور ہارسا کو زید میرے ہارسا کو بھی اللہ کے بندوں سے کیسی محبت ہے باپ اور چچا تلاش کرتے کرتے جب آ گئے پتا چل گیا کہ ہمارا بیٹا یہاں ہے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا بیٹا زید جو گم ہو گیا تھا وہ آپ کے پاس ہے فرمایا جی ہاں میرے پاس اس کی ماں رو رہی ہے خاندان جو کچھ لیں آپ لے لیں ہمارا بیٹا حوالے کرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے نہیں میں کچھ نہیں لیتا ہاسک بلا لیتے ہیں اس کو ساتھ لے جاؤ زید بن ہاسک بلا لیتے زید بن ہاسک بلا لیا اور میں کہ پہچانو بڑی محنت کے باپ پہچان لی انہوں نے بھی پہچان فرمایا کہ باپ کے ساتھ گھر جاؤ سیدنا سید کہتے اللہ کے رسول یہ تو ایک باپ ہے لاکھوں باپ قربان ہوں آپ کی ذات پر میں وطن قربان کر سکتا ہوں ماں باپ قربان کر سکتا ہوں آپ کی جدائی برداشت نہیں ایک دن ایک شخص جو کہ مناسب تھا بظاہر نمازیں پڑھتا روزے رکھتا اور دل میں کفر تھا ایک طویل سفر کے لیے زید بن حادثہ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے راستے میں جب کھنڈرات علاقہ خطرناک رہو سواری سے اترتا ہے زید بن حادثہ کو اتارتا ہے اور نیام میں سے تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے میرا آخری وقت میں تجھے قدر کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں تھا منافق سیدنا سید نے کہا لیما تک تو لو نہیں میرا کوئی قصور میری کوتا ہی میری کوئی غلطی اس نے کہا جی ہاں معاملہ یہ ہے ان محمد انپو کا وہ آنا ادو سبز میں نے دیکھا ہے کہ زمین کی پشت پہ سب سے زیادہ تو سے محمد محبت محمد کرتے اور زمین کی پشت پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ مجھے نفرت محمد کے ساتھ ہے میں جب تجھے قتل کروں گا اور تیرے قدر کی اطلاع محمد تک جائے گی ان کو دکھ پہنچے گا اور میں چاہتا ہوں اس کو دکھ پہنچاؤ سن لیا آپ نے وہ منافع کیوں قتل کرنا چاہتا ہے زید بن ہاتھ کا کوئی کسو نہیں کوئی غلط سوائے اس کے اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اب کھنڈرات جنگل ظالم نے تلوار نکالی ہوئی ہے مدینہ میں ہے یہ وادی مدینے سے تقریباً پینتیس چھتیس میل دور ہے پینتیس چھتیس میل دور یہ وادی منافق کے ہاتھ پہ تلوار قتل کرنا چاہتا ہے سبق نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کا بخش ہے اور کچھ بھی نہیں قربان جائیں اس کھنرات وادی میں زید بن حادثہ نے کس کو آواز لگائی جول ماں سے پوچھو کیا کہا کہا یا رحمان اگست اللہ میری مدد فرما یہ ہے دعا اس لیے کہ مدعو کے لیے تین شرطیں ہیں وہ آپ کے حالات سے واقع ہو سیدنا زید اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا پیار کرنے والا لیکن اسے پتا ہے اس وقت میرے حالات سے واقف اللہ کے نبی نہیں ہے اگر واقف ہے تو صرف ایک اللہ ہے اس وقت اگر میری آواز کوئی ہفتی سن سکتی ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے اب ان کے صدیق نہیں ہے عمر میرے خطاب نہیں ہے یہ میری آواز کو نہیں سن سکتے اس وقت میری آواز کو کوئی سن سکتا ہے ایک اللہ سن سکتا ہے اور اس کنڈیشن میں اگر میری کوئی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کے نبی نہیں وہ کوئی صحابی نہیں مدد کر سکتا ہے تو صرف ایک اللہ کر سکتا قربان جائیں یہ ہے دعا الہ کو سمجھیں اور میں کہتا ہوں اگر الہ کا مانا اور یہ بارہ نکات کسی شخص کو سمجھ آ جائیں تو زمین کی پت پر کبھی بھی شرک نہ ہو اور یہی وجہ ہے علامہ سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسی پہلے نقطے کو جب وہ بحث میں لاتے ہیں تو فرماتے فعلم یقن شرا کو فی ہے شرکا فرحا پھر لگتے شرکن لوگوں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے تو پھر زمین پر کوئی شرک ہو ہی نہیں رہا یہ تو شرک ہے آواز لگائی یا رہمان نہیں آپ کیا کہو گے قربان جائیں سیدنا زائد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سامنے اس منافع کی تلوار لہرا رہی ہے اور میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا رحمان اگتنی اے میرے رحمان میرے لاکو میری امداد فرما بس یہ جملہ میری زبان سے پورا ہوا کہ ایک زوردار آواز آئی وہی ہٹا لا تک تو لو خبردار مت قدر کرنا ورنہ تو خود برباد ہو جائے گا اس منافق نے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے اسے پھر اپنا جان کا مسئلہ پیش آ گیا جھاڑیوں کی طرف گیا اتنی زوردار آواز کہاں سے کچھ نہیں اس نے کہا یہ کوئی تخیل ہے آگے دوڑتا ہے سیدنا زید بن حسن نے دوسری آواز لگائی دوسری آج جو کہا جاتا ہے کہ جی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی آواز لگاؤ دوسری آواز رسول اللہ کو لگاؤ تیسری آواز اولیاء اللہ کو لگاؤ میں زید حادثہ کی پہلی آواز سن لی آپ نے اب یہ دوسری آواز کس کی طرف ہے رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر کہا یا رحمان اگفنی سبحان اللہ سیدنا زید الحاسہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ جب میں نے آواز گئی پیچھے سے ایک آواز آئی بھائی حق اللہ تک تم ہو جملہ تو وہی تھا لیکن اس جملے میں اتنی قوت تھی کہ ہتھی کے جانور تک بھی کب کبھی تاری ہو گئی اس قدر خوف و حراف اس نے کہا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی لشکر ہے کوئی کافلا ہے پھر پیچھے کیا جہاں تک وہ تحقیق کر سکتا تھا کر چکا پھر واپس آیا اس کے تیسرے پترا قریب آنا تھا زیر میں ہاتھ کرنے پھر آواز یا رحمان آگے سبحان اللہ پہلی آواز بھی اللہ کی آگے دوسری آواز بھی اور تیسری آواز بھی ایک اللہ کی اس لیے کہ دعا ہے اور مدعو کے بارے یہ تین چیزیں جاننا ضروری تیسری آواز لگائی اور ایک دم میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے گھوڑے پر سوار ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور وہ میرے اس منافع کے درمیان آ کر حل ہو گیا اور منافع کی گردن جدا کر دی منافع کا سر قلم کیا اور پھر مجھے کہا اتدری من آنا اس گھوڑے سوار نے کہا میں جانتے ہو میں کون ہوں کل تلا میں نے کہا میں نہیں جانتا اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں میں نے کئی مرتبہ آپ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے جبریل ہو میں جبریل ہوں اللہ انا جبریل میں جبریل ہوں جب تو نے اللہ کو آواز لگائی اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل زمین کی پیٹ پہ ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا یہ ہے دعا بارہ نکات ہے بارہ نکات میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نقطے پر اللہ اللہ کی گفتگو کروں لیکن خطرہ یہ ہے کہ زندگی وفا نہ کرے کیا بنے گا لا الہ اللہ کو سمجھے کہ الہ کیا ہے اور یقینا اگر ہو جائے اور الہ کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے تو آج یہ جو قبر پرستی ہے یہ بت پرستی ہے یہ جو کچھ ہے یہ پرستیاں ختم ہو جائے ان کا جنازہ نکل جائے گا اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے